فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين صدق الله العظيم اور آگے ہو جائیں کبھی پیچھے جلے ہوئے جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں بزرگوں بھائی دوستوں عزیزوں دنیا میں ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا دنیا بھر کی چیزیں اللہ نے پیدا کی دنیا بھر کی چیزیں اللہ نے پیدا کی آسمان زمین آفتاب محتاب چاند ستارے پھر زمین میں نہ معلوم کتنی چیزیں آسمان میں نہ معلوم کتنی چیزیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کو خادم بنایا یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں افتاب اس لیے نکل رہا ہے کہ انسان کو روشنی دے افتاب اس لیے نکل رہا ہے کہ اس کی دھوپ کے ذریعے سے دنیا سے بیماریاں دور ہو دیکھو بارش کا زمانہ ہوتا ہے بیماریاں بڑھتی ہیں دھوپ آتی ہے بیماریاں ختم ہوتی ہیں بارش کا زمانہ ہوتا ہے مچھر ہوتے ہیں پسو ہوتے ہیں دھوپ آتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ پسو اور مچھر کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ اس لیے دی تاکہ یہ بندے کو راحت پہنچے آرام پہنچے سکون پہنچے چاند اس لیے اللہ نے نکالا تاکہ رات میں روشنی ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ چاند کا کام یہ ہے کہ وہ کھیت میں جو دانے ہیں ان دانوں میں دودھ بھرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے پہلے چھلکے ہوتے ہیں مثلا گیہوں ہے تو گیہوں کے پہلے چھلکے نکلتے ہیں اس چھلکے کے اندر گودا بنانے سے پہلے اللہ دودھ بھرتا ہے اور دودھ کو پھر اللہ جماتا ہے اور جمانے کے بعد رب کریم اس کو ایک مضبوط دانہ بناتا ہے تو یہ دودھ بھرنے کا کام اللہ نے چاند کے حوالے فرمایا چاند دودھ بھرتا ہے چاند راتوں میں جو پھل ہوتے ہیں دنیا بھر کے پھل ہیں اس میں رنگ بھرتا ہے یہ مختلف قسم کے جو پھلوں کے رنگ ہوتے ہیں یہ چاند کی خاصیت ہے میں نہیں کہتا سائنس کہہ رہی ہے سائنس کہہ رہی ہے کہ پھلوں میں جو رنگ آتا ہے وہ چاند کی وجہ سے آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھلوں کو پکانے کے لیے رنگ تو بھر دیا لیکن وہ پھل پک جاوے تو پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفتاب میں گرمی اس طرح کی دی کہ اس کی بنیاد پر وہ پھل پکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے گلہ کس کے لیے اگایا چاول کس کے لیے اگائے دھان کس کے لیے اگایا گیہوں کس کے لیے اگائے یہ ساری چیزیں اسی انسان کے لیے تو اگائے ہیں انسان کے لیے ساری کائنات کو خادم بنایا اور انسان کو مخدوم بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں کہلوایا اللہ کی طرف سے پیغام پہنچوایا اس امت کو کہ اے انسانوں ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم اللہ کے لیے ہو تم اللہ کے لیے ہو تم صرف ایک اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہو تم اسی کے قانون کو پورا کرو گے اسی کی بات کو مانو گے اسی کی عبادت کرو گے اس کے سامنے جھکو گے اسی سے مانگو گے یہ دن سوات المستقیم اسی سے مانگو گے کسی اور سے تم اپنا سوال نہیں کرو گے تو رب کریم نے ساری کائنات کو انسان کے لیے اور انسان کو اللہ کے لیے بنایا پھر ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں یوں بھی کہا کہ تو دنیا بھر کے دعوے کر لے دنیا بھر کے دعوے دنیا بھر کے دیکھو ایک ایک عجیب بات ہے خاص کر کے اہل علم میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بڑے بڑے عقل مند تھے بڑے بڑے فلسفی لوگ گزرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمہ کی کمی نہیں تھی بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے دانشور اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا جو آپ کی امت کے سارے حکمہ عاجز ہو گئے سارے حکیم بڑے بڑا علاج کرتے تھے سارے طبیب سارے ڈاکٹر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے علاج کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو وہ معجزہ دیا گیا جو کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نابینا انسان ہے اس کے آنکھ میں دم کر دیا ہاتھ پھیر دیا اور وہ نابینا انسان کو اللہ نے بینائی ہی دے دی یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ایک آدمی کوری ہے جزام ہے پٹ کی بیماری ہے یا برس کی بیماری ہے جس کو کور ہم کہتے ہیں آج بھی کوڑ کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے یہ سارے جو دعوے کرتے رہتے اخبار میں کہ داغ کا علاج ہم کریں گے کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے داغ کا علاج آج تک کسی کے پاس نہیں ہے کوڑ کا علاج کسی کے پاس آج تک نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو وہ معجزہ دیا کہ آپ ایک کوری پر ایک برس کے بیمار پر ایک ایک جو ہے سفید داغ والے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ پھیرتے ہی وہ اچھا ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا جو دنیا میں کوئی طبیب کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا کہ کسی قبر پر جاتے کسی بھی قبر پر برسوں پہلے مرا ہو ہزار سال پہلے مرا ہو جب بھی مرا ہو لیکن اس قبر پر جاتے اور کہتے کم بے عید اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اپنے حکم سے نہیں کم بے اللہ اللہ کے حکم سے انبیاء بھی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں انبیاء بھی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں حضرات صحابہ جب بھی کوئی کارنامہ انجام دیتے میں نے تو کئی کتابیں حدیثوں کی دیکھی ہر جگہ پر صحابہ کوئی بھی کارنامہ انجام دیتے تو وہاں ایک ہی لفظ بولتے ما فال تو فال اللہ ہو میں نے نہیں کیا اللہ نے کیا کوئی بھی کارنامہ صحابہ انجام دیتے فوراً اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے اللہ نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا اللہ ہی نے کیا تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قوم بے عیدن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ زندہ ہو جاتا تھا اب یہ کام کوئی طبیب نہیں کر سکتا تھا کہ مردہ کو زندہ کرے آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن کوئی نابینا کو یہ بینا نہیں کر سکے آج نہیں چودہ سو سال ہو گئے آج تک کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی جو نابینا ہے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو کسی نے بینائی آج تک نہیں دی ہے اور کوڑی کے بیمار کو اور سفید دانت کے بیمار کو آج تک کسی نے شفا نہیں دی ہے اور جو مر گیا اس کو زندہ کرنا آج تک یہ لوگ ہارٹ کو نکال کر بھی اس کا آپریشن کر رہے ہیں اور بائی پاس کر رہے ہیں اور فلاں اور فلاں کر رہے ہیں اور اس میں اسپرنگ رکھ رہے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسے کارنامے انجام دے رہے ہیں لیکن ایک انسان مر گیا اس کو زندہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے اتنے اونچے معجزے کیوں دیے اس لیے کہ ان کے زمانے میں ڈاکٹر بھی ایسے ہی بڑے بڑے تھے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں حکیموں کی کمی نہیں بکرات اور سکرات سب اس زمانے میں موجود ہے اسی زمانے کے یہ سب گزرے ہوئے ہیں بکرات ہے اور فلا ہے اور فلا ہے یہ سب اسی زمانے کے گزرے ہوئے اس سے پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو او ہو خود علیہ السلام وسلام کی قوم صالح علیہ السلاۃ وسلام کی قوم شعیب علیہ السلاۃ وسلام کی قوم رب کریم نے وہ قوت وہ طاقت عطا فرمائی تھی کیسے قرآن ان کا نقشہ کھینچتا ہے وہ کتنے لمبے تھے قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جیسے کھجور کے درخت ہوتے ایسے وہ لمبے تھے اور بدن کتنا طاقتور اور موتا فرمایا کہ وہ یوں کھڑے ہو جائیں تو کئی آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے یوں ہٹا دیا کرتے تھے بڑے طاقتور میں خود مدائن صالح میں جا کر آیا ہوں مدینہ المنورہ سے چھ سو کلو پر جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بغاوت کی نافرمانی کی اور ان کی اونتنی کو مار دیا جو ایک موجزہ تھا اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور عذاب کیا بھیجا تھا حضرت اسرائیل حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور زور سے چیخ ماری ایک آواز نکالی کیا ہوا وہ سب کے سب دل پھٹ گئے صلی السلام کی ساری قوم کے دل پھٹ گئے اور وہیں کے وہیں مر گئے میں جب گیا ابھی چار سال پہلے میں نے خود نے سالے میں ہم جب گئے تو ہمیں ہم نے وہاں ہمارا جو ہمارا جو دکھانے والا رہبر تھا انہوں نے بتایا پہاڑ ہے کتنا لمبا پہاڑ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ بھادی گاؤں ہے کتنا لمبا ایک پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ یوں بیچ سے پھٹ گیا ہے جبریل امین علیہ السلام کی چیخ سے پہاڑ بھی پھٹ گیا تو آپ اندازہ لگائیں جس چیخ سے پہاڑ پھٹ سکتے ہو اس میں انسان کا دل زندہ کیسے رہ سکتا ہے اس میں انسان کا دل زندہ کیسے رہ سکتا ہے تو حضرت جبری علیہ السلام کی ایک چیخ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا اب ہم نے جب ان کے مکان وہاں دیکھے نا ان کے مکان جو انہوں نے بنائے تھے ان کے مکان وہ کیسے مکان پہاڑوں کے اندر پہاڑ میں تو پتھر ہوتے پتھروں کو تراش تراش کر اندر میں مکان بنائے اور مکان بھی اندر میں جب ہم گئے تو اندر میں ہم نے دیکھا کہ ان کا پلنگ اور ان کا بیگ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے ان کی الماریاں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہے پھر مکان کے اندر ایک منزل دو منزل تین اندر میں پھر منزلیں بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان کی جو ڈیزائن دروازے کی ہے ہماری آج کی مشینیں کیا گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن بنائی تھی معلوم ہوتا ہے وہ ڈیزائنر بھی تھے وہ انجینئر بھی تھے وہ سب کچھ تھے سب کچھ تھے سب کچھ تھے سارے علم اس سے پہلے بھی موجود تھا اس سے پہلے بھی لیکن آج دیکھو کہ اللہ نے اس امت میں سائنس کو اتنا کھولا اتنا کھولا اس سے پہلے کسی نے فلائٹ نہیں بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی نے فلائٹ نہیں بنایا اس سے پہلے کسی نے سب مرین نہیں بنائی یعنی پانی کے نیچے چلنے والی سب مرین کسی نے نہیں بنائی ہم جب سب مرین میں بیٹھے میں سب مرین میں بیٹھا ساڑھے تین سو فٹ نیچے ہم کو لے گئے ساڑھے تین سو فٹ سمندر کا بالکل نیچے ہم کو لے گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ اوفو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھی درخت اگائے ہیں سمندر کے اندر نیچے بھی درخت ہے اور طرح طرح کی مچھلیاں ہیں اور اور, اور ایک ایک دنیا ہے سب مرین میں ہم نے جب سمندر کی تہ میں دیکھا تو ایک بہت بڑی دنیا ہے اور کیا سے کیا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھا تو اس امت میں اللہ نے وہ ذہن عطا کیا وہ علم عطا کیا کہ ہواؤں کو قبض کیا اور اس میں فلائٹ اڑائے آج تک حضور کی آمد سے پہلے لائٹ کا کوئی نظام نہیں تھا پانی سے بجلی کو نکالا ہوا کو مسخر کیا فلائٹ کو ہوا میں چلایا پانی کے نیچے پہنچے سب مرین کو چلایا وہ توپیں بنائی کہ جو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا وہ راکٹ بنائے جو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا اور وہ میزائل بنائے جو دنیا میں اس سے پہلے کوئی نہیں بنا یہ سارے علوم اسی امت کو کیوں ملے یہ سارے علوم اسی امت کو کیوں ملے اس سے پہلے نہ معلوم کتنے انبیاء گزرے نہ معلوم کتنے انبیاء گزرے اور ان سارے انبیاء کی امتیں تھیں ان کے پاس بھی نالج تھا ان کے پاس بھی علم تھا ان کے پاس بھی یہی آسمان تھا یہی زمین تھی یہی آفتاب تھا یہی محتاب تھا یہی چاند تھا یہی ستارے تھے سب کچھ یہی تھا ان کے ذہن اور ان کے علوم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر نہیں پہنچے تھے اس امت میں ہی اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی سائنس کیسے آ گئی کیسے آئی اب دیکھیے ہاسپٹلوں میں آپ چلے جائیں تو ہاسپٹلوں میں وہ آپریشن ہو رہے کہ عقل ہماری حیران ہے ایک انسان کا دل نکال کر ٹیبل پر نکال دیتے ہیں پھر آپریشن اس کا کیا جا رہا ہے رگوں کو کھول کر اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے دماغ کو کھول کر اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے یہ ساری ٹیکنالوجی یہ ساری سائنس جس کو علم دنیا کہہ لو یہ دنیا کے علم ہے یہ دنیا کا علم یہ ٹیکنالوجی یہ سائنس یہ سارا کا سارا علم اسی امت میں کیوں آیا اس سے پہلے کیوں نہیں تھا ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی برکت ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور ہی کی برکت سے ملا ہے یہ یہ یہ دنیا کے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے یہ کفار اس کو مانے یا نہ مانے یہ عیسائی اس کو مانے یا نہ مانے یہ یہود اس کو مانے یا نہ مانے لیکن یہ بھی چونکہ ہمارے نبی کا وصف غالب علم ہے ہمارے نبی کا وصف غالب علم ہے فرمایا اوتی تو علم الاولین نول مجھے اگلے انبیاء کو جتنے علوم دیے گئے تھے وہ سب مجھ اکیلے کو دیے گئے قیامت تک جتنے علوم آنے والے ہیں وہ مجھ اکیلے کو دیے گئے تو آپ کا وصف غالب علم ہے تو و معلما میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا فرمایا اللہ یعطی و ان قاسم اللہ علم کو اتارنے والا ہے اور میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ موتی اللہ علم کو دینے والا ہے میں اس علم کو دنیا میں تقسیم کرنے والا ہوں تو جہاں آپ کے ذریعے سے اس امت کو حدیث کا علم ملا قرآن کا علم ملا ان تمام کے اندر اس دنیا کا جو علم ملا ہے یہ علم بھی برکت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ڈاکٹر کو جو علم ملا وہ میرے نبی کی برکت ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ کوئی کوئی فلسفی کو کوئی فلسفہ ملا وہ میرے نبی کی برکت ہے کوئی سائنسداں کو جو علم ملا کوئی ایٹم بم بنانے والے کو علم ملا کوئی ٹیکنالوجی اور میزائل بنانے والے کو علم ملا کوئی ایک چھپن ایک سڑتالیس بنانے والے کو علم ملا دنیا میں جتنے علوم ملے ہیں ان علوم کے پیچھے میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اللہ کے حبیب کی برکت سے اس امت کو علوم ملے ہیں بہرحال میں اس وقت اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا ورنہ میں اس کو بہت کھولتا کہ حضور کی برکت سے اس امت کو کیا ملا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں میں نے ساری کائنات کا تمہیں مخدوم بنایا اور تمہیں میرے تابع کیا کہ تم میری عبادت کرو گے تم صرف مجھے سجدہ کرو گے مجھے جھوکو گے اچھا میں نے تم کو علم دیا لیکن کتنا علم دیا اللہ قرآن میں کہتا ہے وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ اوتی تم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ علم دیا گیا اوتی تم تمہیں علم دیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ علم ہماری ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ کوئی دینے والا موجود ہے اور وہ کون دینے والا ہے اللہ کی ذات وہ علم دینے والی ہے اس اللہ نے ہم کو علم دیا وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ انسانوں اتنے سارے علوم تم دنیا میں دیکھ رہے ہو لیکن ان تمام علوم کے باوجود تمہیں تھوڑا علم دیا گیا کلیلہ کلیلہ بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا پھر تھوڑے علم کے ساتھ اس انسان کو کیسا پیدا کیا اللہ قرآن میں اس انسان کی کچھ صفات بھی بیان کرتا ہے ایک جگہ اس کی صفت بیان کی ان اجولا جزوا و خیر و منوا ہم نے انسان کو بہت اجلبات بہت جلدی کرنے والا پیدا کیا یہ ذرا سی دیر میں بھرپ پڑتا ہے ذرا سی کسی نے ٹینشن دلایا یہ ٹینشن میں آ جاتا ہے ذرا سا کسی نے غصہ دلایا یہ بھرپ ہے کسی نے کسی نے ایک عجیب بات کہی ہے کسی نے کسی عقلمند سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ غصے کی حقیقت کیا ہے غصے کی حقیقت کیا ہے تو ایک ایک فلسفی نے بڑا اچھا جواب دیا جو دلوں پر لکھ لو غصے کی حقیقت دوسروں کے خاطر اپنے کو برباد کرنا دوسروں کی خاطر اپنے کو برباد کرنا کسی پر مجھے غصہ آیا اب میں اپنی ذات کو برباد کر رہا ہوں میں ٹینشن میں آ گیا میں اپنے آپ کو قابو سے باہر کر رہا ہوں میرا دماغ چکرا رہا ہے مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی ہے تو میں نے اپنی ہی ذات کو تو ہلاک کیا غصے کی حقیقت دوسرے کے خاطر اپنے آپ کو ہلاک کرنا تو بھلا انسان کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرے اللہ کہتا ہے ان اجولا جزو آئی مت سہو خیرو منوا فرمایا یہ بہت جلد باز بہت اجلت باز ہے ذرا سی دیر میں بھڑک اٹھتا ہے ذرا سی دیر میں ٹینشن میں آ جاتا ہے ذرا سی دیر میں غصے ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں آستین چرا دیتا ہے ذرا سی دیر میں تیور بدل جاتے ہیں اس کے ارے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس امت کو صبر کے گھونٹ پلائے صبر کے گھونٹ پلائے اور یہ کہا صبر کے پی کر اپنے پیٹ کو بڑا کرو اسی لیے حضور نے فرمایا صبر کرنے والا اللہ کے کے حبیب پڑوس میں قیامت میں رہے گا صابر صابر کا بہت بڑا مقام ہے صبر کرنے والے کا ایک بہت بڑا مقام ہے بھڑک اٹھنا شیطان کا کام ہے غصے میں آ جانا شیطان کا کام ہے اور ذرا ذرا سی بات میں کسی کو زلیل کر دینا یہ شیطان کا کام ہے ان اجولا ادا مسح شر جزوا جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے نا تو فوراً شکایت کرنے لگ جاتا ہے وہ ادا مس خیر منوا اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو یہ روکنے والا بن جاتا ہے برائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کر دیتا ہے اس نے میرے گھر کو ہلاک کیا اس نے میرے مکان کو تباہ کیا اسی نے بیماری ڈالی اس نے میرے کاروبار کو ختم کر دیا اور جب بھلائی پہنچتی ہے نا ارے یہ تو میری پیشانی کا کمایا ہوا میری محنت کا کمایا ہوا میں نے یوں کیا اس لیے ہو گیا میری دکان تو اس لیے چر پڑی ارے دیکھی میری ذہانت میری ذہانت کا کیا کہنا میں نے کیسے بگڑی ہوئی دکان کو آباد کر دیا یہ اللہ ہمارا ایک نقشہ کھینچ رہا ان انسان اجولا ادا مسر جزوا و ادا الخیر منوا کبھی اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے ان انسان قطورا کتورا کتورا کس کو کہتے ہیں بڑا بخیل بڑا بخیل ہے انسان فرمایا اس کی بخیل ہونے کا عالم یہ ہے کہ اس کے یہ جب انسان بخیلی پر آتا ہے نا تو اپنے بھائی کو بھی بھول جاتا ہے اپنی بہن کو بھی بھول جاتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے تو کبھی انسان کو کتورا کہا کبھی انسان کو اللہ نے قرآن میں کہا ظلومن جہولا یہ ظالم بھی ہے یہ جاہل بھی ہے ظلم کرنے والا بھی ہے اور بڑا نادان اور بے علم بھی ہے تو اس کو ظلم بھی کہا اس کو جاہل بھی کہا اس کو قطورہ بھی کہا اس کو عجولہ بھی کہا اس کو ضعیفہ بھی کہا قرآن نے مختلف انداز سے اس انسان کی کمزوریوں کو بتایا جو انسان اتنا کمزور جو اتنا, اتنا کمزور اتنا کمزور وہ کس علم پر ناز کر سکتا ہے وہ کس علم پر ناز کرے گا علم اللہ کا دیا ہوا اب وہ رب یہ کہہ رہا ہے میں قرآن میں تیرے سامنے کچھ واقعات رکھتا ہوں ان واقعات کو تو دیکھ اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر کر میں نے اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی وہی تلا رب ہو بے کل فاطم مہن کال انا سمام کالی کال وال فرمایا میں نے میرے بندے ابراہیم کا امتحان لیا ایک دنیا کا امتحان ایک اللہ کا امتحان اللہ کا امتحان بڑا خطرناک ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے اللہ کا امتحان کوئی جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ کیسے امتحان لے رہا ہے بھائی طالی ابراہیم اب وہ لمبی چوری ابراہیم کی زندگی کی تفسیر میں تھوڑی دیر میں کیسے بیان کر دوں لمبی چوری تفسیر جو قرآن اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھولی ہے مختصر وقت میں اس کو کو کیسے ذکر کروں میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم کا امتحان مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قریب دس امتحان چھوٹے بڑے ملا کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے دس امتحان اور ایک سے بڑھ کر امتحان ایک ایک سے بڑھ کر ایک امتحان ایک امتحان بڑی لمبی مدت بڑی لمبی مدت تک دعائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے مجھے اولاد دے دے اللہ نے بڑھاپے میں جا کر ایک اولاد دی اس سے پہلے کا واقعہ سارا علیہ السلام کے ساتھ سفر اور اس سفر میں ظالم بادشاہ کا پکڑ لینا اور پکڑ کر کے غلط نیت کرنا اس موقع پر سارا علیہ السلام کا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنا یہ وضو کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی وضو تھا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنا اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا تو وہ بادشاہ کے اوپر کب کبھی کب کبھی کیا بلکہ اس کو لکوے جیسی شکل ہو گئی پھر سارا علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اگر یہ مر گیا تو میری خیر نہیں رہے گی کہ میں نے مار دیا اس کو تو اچھا کر دے معلوم یہ ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے میرے بھائیو یہ بہت کام کی بات ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے مسلم شریف میں روایت ہے بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے شب برات میں شب قدر میں جمعہ کے دن میں اور فلاں دن میں اور فلاں دن میں فرمایا لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اللہ میرا نبی کہہ رہا ہے حدیث قدسی سی ہے یہ فرمایا تام ہو حرام و لباس ہو حرام و شراب ہو حرام فنا تجا تجاب لہو فنا یس تجا لہو اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کھانا بھی حرام پینا بھی حرام کپڑا بھی تیرا حرام کا تو نے کسی کا گھر مار کر اپنا گھر بسایا کسی کسی کی عزت لوٹ کر اپنی عزت کو آباد کیا کسی کے مکان کو تباہ کر کے اپنے مکان کو آباد کیا کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے اپنی بیٹی کا مکان بنایا اور کسی جوان کی زندگی کو آوارہ بنا کر اور اس کو اجاڑ کر اپنے بیٹے کی جوانی زندگی کو تو نے آباد کیا کسی کی زندگی ویران کر کے اپنے گھر کو آباد کرنے والا اللہ اس کو کیسے کامیاب کرے گا فرمایا لباس ہو حرام تعام ہو حرام شراب ہو حرام فاننا یستجاب لہو اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا لباس بھی حرام ہر وقت وہ حرام کی چیزوں کو اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کہاں سے قبول کروں گا میں اس کی دعا بلکہ آگے سنیے میرا اللہ اپنے نبی کی زبان حدیث سے سی ہے فرمایا وہ ریت میں ترپتا رہے وہ ریت میں ترپتا رہے اور گرم گرم ریت ہے آفتاب اوپر سے گرمی ڈال رہا ہے اور اس ریت میں تڑپ تڑپ کر وہ دعائیں کر رہا ہے تڑپ تڑپ کر اور خوب دعائیں کر رہا ہے لیکن اگر اس نے حرام کے لکموں کو نہیں چھوڑا تو اس کے طرف کے باوجود میں دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا آج عمومی امت کا حال یہی بنا ہوا ہے عمومی امت کا حال یہی بنا ہوا ہے کہ تعام ہو حرام لباس ہو حرام شراب ہو حرام کھانا بھی حرام پینا بھی حرام لباس بھی حرام فانا یستجاب لہو اللہ کہاں سے دعا کو قبول کرے گا دعا قبول ہوتی ہے تقوے پر تقوی پر یہ سارا علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے جو تقوی والا ہوگا ان اکرم کم اللہ اکا جو تقوی والا ہوگا وہ میرے نزدیک مکرم ہوگا وہ معزز ہوگا میں اس کو اپنے قریب کروں گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا میرے بھائیوں تقوی والے بنو تقوا والے بنو اپنے آپ کو چتنی روٹی پر گزارا کر لو لیکن حرام کی روزی سے اپنے آپ کو بچا لو چتنی روٹی پر گزارا کر لو لیکن حرام کی روزی سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے گھر کو بیران کر کے میرا گھر آباد نہیں ہو سکتا ہے کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کر کے میری میری بچی کی زندگی آباد نہیں ہو سکتی ہے کسی کے بچے کی زندگی کو ویران کر کے میں اپنی اولاد کی زندگی کو آباد نہیں کر سکتا ہوں کسی کو زلیل کر کے میں خود عزت والا نہیں بن سکتا ہوں اس نے خود یوں کہا مالک الملک تل ملک منتشا و وَتَنْزِعُ کا منتشا تو عز و منتشا تو ذل و منتشا فرمایا میرے بندو جب تم میرے بن جاؤ گے تم میرے بنو گے تو سارے ذلتیوں کے تمہارے خلاف نقشے بنے ہوئے ہیں یہ بھی تمہارے خلاف وہ بھی تمہارے خلاف یہ بھی تمہارے خلاف وہ بھی تمہارے خلاف چاروں طرف سے ذلتیوں کے نقشے ہیں اور میں اس ذلتی کے کانٹے دار درخت سے اے انسان میں تجھے عزت کی گدی پر بٹھا دوں گا اور جب تو تقوی والا نہیں ہوگا تو سارے طرف تجھے سلامی ہو رہی ہے سلام علیکم اور, اور, اور تجھے سلام کیا جا رہا ہے لیکن ان سلاموں کے نقشے میں میں تیرے گلے میں جوتے کے ہار پہنا دوں گا میں تجھے زلیل کر دوں گا تو اس نے خود یہ بیان کیا تو تل ملک منتشا وتن سے الملک منتشا آج پوری دنیا میں شور ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل مسلمان ہے سب اور اس میں کوئی شک نہیں آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جاؤ بے شمار واقعات آج ہی کے اخبار میں میں نے گجرات ٹوڈے میں پڑھا کہ تین سو بتیس پاکستانی افراد کو سیریا کی سرزمین پر مار کر ان کو پاکستان بھیج دیا گیا اس کے علاوہ سیریا کی سرزمین پر آج تک میں مرنے والے دو مہینے کے اندر جس کی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار ہے جس کے اندر جس کے اندر کیسے مارا گیا ایک, ایک, ایک, ایک قسم کی جو ہے دوائی تھی وہ وہ دوائی کو اڑایا گیا اور اس دوائی کو اڑانے کے بعد معصوم معصوم بچے معصوم معصوم بچے ویسے ہی پڑے کے پڑے رہ گئے اور ان کی ناشیں تڑپتی رہ گئے اس اس کے علاوہ بے شمار واقعات آپ دنیا میں پڑھو گے ابھی آج ہی کے اخبار میں آپ پڑھ لو ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ وہاں فلسطین کے قریباً پچہتر آدمیوں کو اسرائیل کے آرمی نے اغوا کر کے ان کو اٹھا کر کے ایک ساتھ پچہتر کو قتل کر دیا انیس سال کے بچے کو سر میں گولی مار کر کے اس کو مار دیا گیا اور اس کے علاوہ کئی مسلمانوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اتنی سہولت سے تو تم اپنے جانور کو بھی زبانی کرتے اتنی تکلیف پہنچا کر کے تو تم اپنے جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے اس سے زیادہ خطرناک انداز میں مشینوں کے چھرے بنائے گئے اور ان مشینوں کے چھرے بنا کر ان کو کھڑے کیے گئے اور یوں ایک کے سامنے ہر آدمی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس کو کاتا مجھے کاٹیں گے یہ کہہ رہا ہے اس کو کاتا مجھے کاٹیں گے وہ جانوروں کی طرح ان کو ذبح کیے جا رہے ہیں وہ جانوروں کی طرح ان کو ذبح کیے جا رہے ہیں ارے ایک کلپ جو میں نے مجھے برما سے بھیجی گئی میرے تو رونگتے کھڑے ہو گئے خدا باقی قسم مجھے نیند نہیں آئی جب میں نے شام میں اس کلیف کو دیکھا میں نے اس کے اندر دیکھا اور پھر واقع میں نے جب وہاں فون کیا تو حقیقت میں اس کی تصدیق کر کے مجھے بھیجا گیا کہ کیسے اٹھائیس مدرسے کے بچے اٹھائیس ان سے کہا گیا کہ ہمیں سجدہ کرو بچوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ان کو ماننا شروع کیا اور ماننا کیسے ماننا شروع کیا ان کے گلوں کو آدھا کاٹا گیا اب آدھا کاٹنے سے مرتا نہیں ہے تو وہ ترپنے لگے تو ترپتے ترپتے ان کو کیروسین یا ڈیزل ڈال کر جلایا گیا اور ہوئی آگ میں جب وہ اچھلتے تھے تو دندوں سے مار کر انہیں ختم کیا گیا یقیناً اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلومیت کی زندگی اگر کوئی گزار رہا ہے تو وہ مسلمان گزار رہا ہے اور اس مسلمان کے لیے حرمین میں بھی دعائیں ہو رہی ہے مسجد نبی میں بھی ہو رہی ہے جمعہ کے موقع پر بھی ہو رہی ہے لیکن اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آتی اس لیے کہ مسلمانوں نے تقوی کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے حرام کھانے کو اپنا طریقہ بنا لیا حلال کھانے کا طریقہ چھوڑ دیا اللہ کے در پر آ کر جو پانچ وقت کا سجدہ تھا جس سے اللہ کی رحمتیں اترتی تھی مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا جو نماز کا ایک بہترین طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا نمازوں کو چھوڑا حلال روزی کو چھوڑا حرام کے طریقوں کو اپنانا شروع کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اپنا اپنا جو ہے اپنی زندگی کا ایک خوشی کا ذریعہ سمجھ لیا کہ میں جب تک کہ یہ انسان یہ انسان سب سے زیادہ بدتر بنا ہوا ہے سب سے زیادہ بدتر بنا ہوا ہے سانپ تو چار پانچ مرتبہ جب دنک مارتا ہے تو دنک مارنے کے بعد وہ تھک جاتا ہے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے سائنس والوں نے لکھا ہے کہ وہ چار پانچ مرتبہ دنک مارتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے وہ سست پر کر بیٹھ جاتا ہے لیکن اس سے خطرناک ہم ہیں کہ ہم ہزار مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے باوجود میرا نفس ابھی بھی نہیں تھکا میں تلاش کرتا ہوں کہ اور کس کو تکلیف پہنچاؤں ہم سب سے زیادہ خطرناک ہم بچھو سے زیادہ خطرناک ہمارے دنک لگتے ہی جا رہے ہیں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہی جا رہے ہیں میری اور آپ کی زندگی ہمیں ہمیں یہ یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خلوت میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو سوچے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں کس اسٹیج پر چل رہے ہیں کس موقع پر چل رہے ہیں اور کس طرح پر میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں پیاری اور محبت والی اور, اور مبارک زندگی ہمیں دے کر گیا تھا اور اس وقت امت کا کیا حال ہے امت غیروں کے ساتھ تو بڑی اچھی ہے یہ مسلمان غیروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے اگر اس کو دشمنی ہے تو اپنوں ہی سے دشمنی ہے اب دیکھ لیجئے ان قریب عید کا موقع آتا ہے مسلمان کو ذلیل کرنے والا یہی مسلمان ہوگا مسلمان کے خلاف سازش کرنے والا یہی مسلمان ہوگا مسلمان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بدھانے والا یہی مسلمان ہوگا مسلمانوں کے خلاف عید کی خرابی کو پیدا کرنے والا یہی مسلمان ہوگا غیر نہیں کر رہے ہیں غیروں کو بلانے والا ہم ہی ہے ہم ہی ہے ہم ہی ہے ہم ہی نے دعوت دی ہے ان لوگوں کو جو آ کر کے پھر مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں ہاں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کو چراغ سے ہماری ہماری ہماری ہماری چراغ سے اور ہماری موم بتی سے ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے میرے بھائیوں وہ وہ تو کتے تھے ایک کتا جنگل میں رہنے والا اور ایک کتا جو ہے وہ شہر میں رہنے والا شہر اور جنگلی دونوں کتوں کی دوستی ہو گئی بڑی کبھی دوستی ہو گئی تو دنیا وہ شہر کا جو کتا تھا وہ کتا بڑا موتا بڑا تازہ بڑا فربا تو وہ جنگلی کتا دبلا پتلا تھا اس نے اس شہر کے کتے کو پوچھا کہ بھائی تو اتنا موتا تازہ ہے اتنا ہے کہاں مجھے تو پراٹھے بھی کھانے کو ملتے ہیں اور مجھے تو دودھ بھی پینے کو ملتا ہے اور مجھے تو گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا کہ مجھے تو یہ سب جنگل میں نہیں ملتا تو ایک کام کر مجھے بھی کبھی شہر میں لے جا تو میرا دوست ہے مجھے بھی یہ چیزیں کھانے کو ملے گی میں بھی موتا ہو جاؤں گا اب جنگلی کتا اپنے وہ دوست کے ساتھ چلا ہے جو شہری کتا تھا اس کے ساتھ چلا لیکن چلتے چلتے جنگلی کتے کتے نے شہری کے گلے میں ایک پتا دیکھا ایک پتا تو پوچھا یہ پتا تیرے گلے میں کیسا ہے تو وہ شہری کتا کہنے لگا یہ میرے مالک کی وفاداری کا پتا ہے کہ میں اس کا کھاتا ہوں تو اس کے لیے بیداری بھی کرتا ہوں اس کے لیے جاگتا بھی ہوں اس کے لیے رات کو دوڑتا بھی ہوں اور اس کے لیے اس کے آنے والے دوستوں کو سلام بھی کرتا ہوں اور اس کے دشمنوں کو کاٹتا بھی ہوں تو مجھے تو رات بھر وفاداری کرنی پڑتی ہے جاگنا پڑتا ہے وہ جہاں لے کر مجھے چلے میری تو غلامی کی زندگی ہے غلامی کی تو اب وہ جنگلی کتا کہنے لگا یہ غلامی تجھے مبارک میرے جنگل کی آزادی مجھے بہت پیاری ہے یہ کہہ کر مجھے وہ واپس ہو گیا میرے بھائیوں ہم ہبس کے غلام بنے ہیں ہم کھانے کے غلام بنے ہیں ہم ہم عہدوں کے غلام بنے ہیں میرا عہدہ میرا عہدہ اور میں اپنے عہدے کے خاطر کسی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں کسی کو بھی ماننا چاہتا ہوں میں عہدوں کا غلام میں حوث کا غلام میں کھانے کا غلام میں پینے کا غلام دنیا بھر کے غلام بنے ہوئے اور اسی غلامی کے نتیجے میں وہ پن وہ, وہ پتا ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم غلامی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ہم سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو روتی اور سوکھی چائے اور اور, اور روتی سوکھی چائے اور سوکھی روتی روٹی اور جو ہے پانی پر گزارا کر رہے ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی اور چٹنی پر گزارا کریں گے لیکن اپنے نبی کی بغاوت نہیں کریں گے اپنے نبی کی شیخ سلیم چشتی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے بہت بڑے ہمارے سرزمین ہندوستان پر عالمگیر اور لنگزیب سے پہلے کا زمانہ ہے کہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے پہنچا تو وزیر نے جا کر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے تو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ یوں یوں پاؤں آلتی پالتی مار کر کے پراٹھی مار کر کے بیٹھے تھے یوں پاؤں پھیلا دیے پاؤں لمبے کر دیے اب بادشاہ آیا بادشاہ تھوڑی دیر بیٹھا دعاؤں کی درخواست کر کے وہ چلا گیا لیکن وزیر نے دیکھا کہ جب بادشاہ نہیں تھا تو یہ پاؤں پاؤں کو جو ہے آلتی پالتی اور پراٹھی مار کر کے بیٹھے تھے اور بادشاہ کی آمد پر پاؤں لمبے کر دیے یہ تو بادشاہ کی توہین ہو گئی یہ تو بادشاہ کی ذلتی ہوئی تو وزیر نے کہا کہ یہ کب سے تم نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا کہ بڑوں کی عزت آپ نے نہیں کی شیخ سلیم چشتی نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا جب سے ہاتھوں کو کھینچ لیا تب سے پاؤں کو پھیلا دیا ہے جب سے ہاتھوں کو کھینچ لیا تب سے ہم نے پاؤں کو پھیلا دیا بڑا عجیب واقعہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ہے بڑا عجیب ہشام بن عبد الملک ہشام بن عبد الملک اتنا بڑا بادشاہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں اور ہشام نے یوں کہا کہ حضرت کوئی کوئی ضرورت ہو آپ کو تو فرمایا اللہ کے گھر میں ہوں اور تجھ سے اپنی ضرورت کہوں بادشاہ وقت کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ہوں اور تجھ سے میں اپنی ضرورت کو بیان کروں مجھے کوئی ضرورت نہیں تو ہشام باہر کھڑا رہا حرم شریف کے باہر کہ جب حضرت نکلیں گے تو چلو باہر تو کچھ کہیں گے حرم کے باہر تو وہ کچھ کہیں گے جب حضرت باہر نکلے تو شام نے پوچھا حضرت کوئی ضرورت تو فرمایا تو دنیا کی ضرورت پوچھ رہا ہے یا آخرت کی ضرورت فرمایا آخرت کی ضرورت تو حضرت میں کس سے پوری کروں گا آخرت کی ضرورت تو اللہ ہی پوری کرے گا اس لیے کہ آخرت میں جنت ہے جنت میں نہیں دے سکتا وہ تو اللہ ہی تمہیں دے گا میں کیسے دیتا ہوں تو فرمایا اچھا دنیا کی ضرورت کے متعلق تو پوچھ رہا ہے فرمایا ہاں کا دنیا کی ضرورت آپ کو جو بھی ہو آپ مجھے بتا دیجئے تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا دنیا کے بنانے والے سے آج تک میں نے اپنی دنیا کی ضرورت نہیں مانگی تو تجھ سے کیسے مانگوں گا اس رب سے کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے دے تو میں تجھ سے کیسے سوال کروں گا میرے بھائیوں ہمارے گلوں میں جو پتے پڑے ہوئے ہیں نا غلامی کے اس نے ہمیں حرام کے کھانے پر مجبور کر دیا اس نے ہمیں نمازوں کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس نے ہمیں دین کی بغاوت پر مجبور کر دیا میرے بھائیو اپنے آپ کو دین پر لاؤ تو پہلا امتحان سارا علیہ السلام کا بادشاہ نے پکڑا اس کو لکوا ہو گیا دعا فرمائے اللہ اس کو اچھا کر دے ورنہ میرا نام آئے گا اچھے ہو گئے اور وہ بادشاہ اچھا ہو گیا تو پھر بادشاہ نے نعمت کے طور انعام کے طور پر ہدیے کے طور پر ایک عورت دیے ایک باندھی دیے غلام ایک نوکرانی جس کو حضرت حاضر علیہ السلام کہا گیا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا حضرت حاضر سے نکاح ہوا اب بہت منت سماجت کے بعد جو ایک بچہ ملا ایک بچہ اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام تو ابھی تو ایک سال کا بچہ نہیں ہوا ہے کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کو چھوڑ دو اور اپنے سینے سے الگ کر دو کہاں میں الگ کروں اللہ کہاں میرا جبریل جہاں تمہیں لے جائے میرا جبریل تمہیں جہاں لے جائے اب جبریل کی اونتنی آگے چل رہی ہے اور ابراہیم کی اونتنی پیچھے چل رہی ہے لے کر جا رہے ہیں کہاں ابھی ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں ہے جس کو کنعان قرآن کی اصطلاح میں کنعان کہا جاتا ہے یہی وہ فلسطین ہے جس کو آج کل پیلسٹائن کہا جاتا ہے جہاں سے مکت المکرمہ قریباً دو یا سوا دو ہزار کلو کا فاصلہ ہے ڈھائی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہاں ہے اور یہاں سے لے کر کے چلے وہاں پہنچے ایک ایک کھلا میدان ہے نہ مکان ہے نہ درخت ہے نہ شجر ہے کچھ نہیں ہے وہاں پر اور وہاں پر کا کے یہاں چھوڑ دو اچھا اس کو بھی چھوڑو اور اس کی ماں کو بھی یہاں چھوڑو اور کہنا نہیں ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں بغیر کہے ہوئے واپس چلے حضرت حاضر کہہ رہی ہے آپ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت کچھ نہیں بول رہے جب بہت کچھ چلے تو حاضر پیچھے پیچھے دوڑی اور فرمایا اللہ کا حکم ہے فرما اب اتنا جواب دے رہے ہیں نام ہاں اللہ کا حکم ہے فرمایا اد الز اللہ تبارک و تعالی جاؤ جاؤ کوئی حرض نہیں تب تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اب یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور چھوڑ کر جانے کے بعد اب اللہ کی طرف سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ عیادت کرنے جاؤ پوچھنے کے لیے جاؤ خبر گیری کرنے کے لیے کہ بیوی اور بیٹی کا بیٹے کا کیا حال ہے اس میدان میں چھوڑ کر آئے کھجور کتنے دن چلتے پانی کتنے دن چلتا وہ سب ختم ہو گیا اللہ نے دور کے لیے دوڑتے ہوئے حضرت حاضر علیہ السلام کی برکت سے دعاؤں سے اور ابراہیم کی توجہات سے وہ پانی عطا کیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے یہ پانی دیا گیا حضرت حاضر علیہ السلام وہاں تو ایک عجیب دعا میرے حضرت سے ہم نے سنی وہاں جب ہم صحیح کرا رہے تھے اپنے حضرت کو تو صحیح کے درمیان حضرت نے دعا کی اے اللہ حضرت حاضر یہاں اس لیے دوڑی تھی کہ بچے کو پانی مل جائے اور خود کو پانی مل جائے ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت مل جائے یعنی ہم صحیح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے وہ پانی ملا اب پانی ملنے کے بعد کتنے وقت کے بعد فی فیکاولین تین سال فی فیکاولین چار سال فی فیکاولن پانچ سال مختلف اقوال ہے مورخین کے اتنی لمبی مدت کے بعد اب حکم ملا ابراہیم کو جاؤ بچے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر آؤ لیکن حکم بھی کیسا ملا کہا وہاں اتر وہاں اترنا نہیں ہے سواری پر بیٹھ کر خبر لے لینا ہے اور پھر واپس ہو جانا ہے سواری پر بیٹھ کر ہی خبر لے کر واپس ہو جاؤ اتنی لمبی مسافت طے کر کے اب جا رہے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام وسلام اپنی بیٹی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے خبر گیری کرنے کے لیے وہ جو آج باب السلام جس طرف ہے جہاں سے داخل ہونے کو سنت قرار دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے اسی راستے سے اسی راستے سے ابراہیم کی آمد ہوئی تھی حضرت حاضر بہت دور سے دیکھا کہ کوئی اونتنی پر سوار ہو کر آ رہا ہے کوئی اونتنی پر جب جیسے جیسے قریب آتے گئے اب سمجھ میں آیا شوہر ہے وہ عورت جو اتنے سالوں سے بچھڑی ہے بھلا اس کے دل کے کیا ارمان ہوں گے ہم تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرے شوہر آئیں گے میں داستان یوں سناؤں گی میں یوں واقعہ سناؤں گی میں اپنے حالات یوں بیان کروں گی میں اپنے تذکرے یوں کروں گی میں اپنے شوہر کو یوں گود میں لے کر بیٹھوں گی کیسے اس کے تصورات ہوں گے اور کیا کیا وہ سوچ رہی ہوگی لیکن جیسے ابراہیم آئے ملاقات ہوئی حضرت حاضر نے فرمایا اتریے فرمایا میرے رب نے اترنے سے منع کیا ہے حضرت حاضر کے ارمان کیسے توتے ہوں گے فرمایا اچھا اترنے سے منع کیا اچھا اونٹنی تو بٹھا دو اسی پر میں آپ کو کھانا کھلا دوں اسی پر کپڑے بدلوا دوں اسی لیے وہ پتھر جس وہ پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اس میں تین کال ہے اس میں ایک کال یہ بھی ہے کہ ایک پتھر لائی حضرت حاضر علیہ السلام اور اس کے اوپر پاؤں رکھوائے حضرت ابراہیم کے اور پاؤں رکھوا کر کے وہ آپ کے پاؤں کو دھویا حضرت حاضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی یہ خدمت کی فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر رکھا گیا ہے یہ بات بہت سارے اقابل نے لکھی ہے تین کال ہے ان تین کالوں میں سے ایک کال یہ بھی ہے بہرحال اونتنی پر بیٹھے بیٹھے خبر گیری اور وہیں سے واپس ہو گئے کیا ارمان ہوں گے حاضر کے اور وہ سارے ارمان ٹوٹ چکے لیکن عجیب بن نہایا میں ابن اصیر جزری نے حضرت حاضر کا کال جو نقل کیا ہے وہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے جب ابراہیم روانہ ہونے لگے تو حضرت حاضر علیہ السلام نے فرمایا جا رہے ہو فرمایا جی اللہ کا مجھے اتنا یہ حکم تھا کہ اوپر بیٹھے بیٹھے میں تمہاری خبر گیری لے لو میں نے تمہاری خبر گیری کر لی اور تمہیں دیکھ لیا اب میں واپس جا رہا ہوں ارمان ٹوٹ چکے تو ٹوٹ چکے لیکن جواب دے رہی ہے کوئی حرض نہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے رب نے کتنے سالوں سے ہماری حفاظت کی ہے انشاءاللہ شاء آئندہ بھی حفاظت کرے گا میرے بھائیوں یہ وہ جذبات ہیں یہ وہ جذبات ہیں جو ایک انسان کو اپنے دل میں اپنے رب سے تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے تعلق جوڑیں اپنے رب سے کنیکشن رکھیں تقوا اختیار کریں حلال کھانے والے بنے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں ناجائز راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں نمازوں کی پابندی کریں سب سے بڑی عبادت نماز ہے سب سے بڑی عبادت امت کے پچانوے فیصد پچانوے فیصد اس عبادت کو چھوڑ چکے ہیں آپ ہر بستی میں چلے جائیں پچانوے فیصد اتنا بڑا مجمع ہے صرف جمعہ میں اور اس کے علاوہ نمازوں میں وہ نماز غائب ہے ہمارے حضرت مدنی نور اللہ عمر کا ایک ملفوظ میں نقل کر کے اپنی بات ختم کروں حضرت مدنی نور اللہ عمر نے فرمایا کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے اگر رات ہی میں تیری موت ہو گئی اور اللہ نے کوئی سوال نہیں کیا صرف عشاء کی نماز کا سوال کر لیا تو اے اللہ کے بندے تو جواب نہیں دے سکے گا صرف ایک نماز کا سوال اور یہ یہ تجھے جہنم میں داخل کرنے کا کہیں ذریعہ نہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رب سے کنکشن جوڑنے کی اور تقوا اختیار کرنے کی اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی کی اگلی تاریخ اور یہ قربانی کا مسئلہ میں ان کبھی پھر عرض کروں گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک آخری جو درخواست کے طور پر عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہے کہ یو پی میں جو فسادات اس وقت ہوئے بہت زبردست فسادات اور اس وقت میں مسلسل وہاں جو ہے فون سے ربط میں ہوں بہت سارے لوگوں سے قریب پچاس ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں پچاس ہزار سے زائد جو دو ہزار دو کے حالات گجرات کے تھے وہی حالات اس وقت وہاں کے بنے ہوئے بے شمار بچیوں کو اپنے اخبار میں بھی یہ تو پڑا ہوگا کہ بے شمار بچیوں کے اوپر ریپ کیا گیا بلاکار کیا گیا زبردستی زنا کیا گیا اور ان کے ماں باپ کو مجبور کیا گیا کہ تم دیکھو ہم کیسے زنا کرتے یہ تو اخبار نے بھی یہ تو نقل کیا ہے بہرحال پچاس ہزار سے زائد افراد وہاں پر کیمپوں میں پڑے ہوئے اور کافی تعاون کے محتاج ہیں ضرورت کے محتاج ہے ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے کہ جیسے یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کی تعاون کی ضرورت ہے وہاں بھی ضرورت ہے اس وقت اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے تعاون کی شکل بنائی جائے سوچا جائے اور جو چاہے مجھے پہنچا دے یا میں یہاں محمد بھائی ہمارے ہیں یا اور کوئی ذمہ دار محمد بھائی جن کو بنا دے تو ان کو پہنچا دیا جائے تاکہ ہم میں خود اگلے ہفتے موقع رہا اللہ نے زندگی دی تو میں خود وہاں سفر کر رہا ہوں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے بہت سارے افراد وہاں سے فون آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم جتنا تعاون کریں گے ان کے مکان کی آبادی میں قریباً بیالیس مسجدیں توڑی جا چکی ہیں جو بالکل ویران ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے فسادات کی زد میں آ چکے ہیں اللہ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لیں اللہ ان بچیوں کے بہتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لیں اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے حق تعالی ہم تمام کو تقوی والے بنائیں انشاءاللہ شاء والے بنیں گے تو پھر ہم پر کوئی آنکھیں اٹھائے گا اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑے گا لیکن ہم ہی بگڑ چکے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ختم ہو چکی ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتی یا رحم الرحیم